قطادہ کے مولا ابو محمد نے اور ان سے ابو قطادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ ہنین کے لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے جب جنگ ہوئی تو مسلمان ذرا ڈگمگا گئے یعنی آگے پیچھے ہو گئے میں نے دیکھا کہ ایک مشرق ایک مسلمان کے اوپر غالب ہو رہا ہے میں نے پیچھے سے اس کی گردن پر تلوار ماری اور اس کی ذرا کاٹ ڈالی اب وہ مجھ پر پلٹ پڑا اور مجھے اتنی زور سے بھینچا کہ موت کی تصویر میری آنکھوں میں پھر گئی آخر وہ مر گیا اور مجھے چھوڑ دیا پھر میری ملاقات عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی میں نے پوچھا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے انہوں نے فرمایا یہی اللہ عز و جل کا حکم ہے پھر مسلمان پلٹے اور جنگ ختم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور فرمایا جس نے کسی کو قتل کیا ہو اور اس کے لیے کوئی گواہ بھی رکھتا ہو تو اس کا تمام سامان اور ہتھیار اسے ہی ملے گا میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرے لیے کون گواہی دے گا پھر میں بیٹھ گیا بیان کیا کہ پھر آپ نے دوبارہ یہی فرمایا اس مرتبہ پھر میں نے دل میں کہا کہ میرے لیے کون گواہی دے گا اور پھر بیٹھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا فرمان دہرایا تو میں اس مرتبہ کھڑا ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا کیا بات ہے ابو قطادہ میں نے آپ کو بتایا تو ایک صاحب اسود بن خزائی اسلمی نے کہا کہ یہ سچ کہتے ہیں اور ان کے مقتول کا سامان میرے پاس ہے آپ میرے حق میں انہیں راضی کر دیں کہ سامان مجھ سے نہ لیں اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں خدا کی قسم اللہ کے شعروں میں سے ایک شعر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق تمہیں ہرگز نہیں دے سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کہا تم سامان ابو قطادہ رضی اللہ عنہ کو دے دو انہوں نے سامان مجھے دے دیا میں نے اس سامان سے قبیلہ سلمہ کے محلے میں ایک باغ خریدا اسلام کے بعد یہ میرا پہلا مال تھا جسے میں نے حاصل کیا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار تین سو اکیس